مسلم ہونا پہلی دوسری آزاد ہونا تیسری مردوں چوتھی صاحب یعنی چوبنا یا پھر میں احکام نافذ کرنے اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دینے ہاں یہ لکھا جائے جی۔ لکھا کہ آگے انصاف دینے سرحدوں کی حفاظت کرنے دین کی حفاظت کرنے جہاد کے لیے فوج روانہ کرنے پر قادر ہونا ہاں۔ یا جہاد کرنے پر قابل ہونا فوج آخری قریشیوں میں یہ صاف شرائط ہیں امامت کبرا کیا مطلب سارے بنے ہوئے پوری دنیا مسلم اس وقت گناہ گار ہے باقی گناہ جتن ای ہو ای ہو گناہ اکتل ہے اور ہی دا خیال نہ رکھن دے وجہ نال سارے نے دلان کا چار خدا دے اگر اپنا ہی میں سن گندے جی میں اسلام آ گئے تو بڑا گندے سارے مسئلہ ہے یہودی ہی ہو دا کے لئی قوم میں شرط نہ دے دوں اگر کھال واسطے گرو جی نہ تے گما نہ تو اس تے کوئی شرط کر کے نہیں آیا سمجھ لگ یہ بناو کا طریقہ جڑا ہوں رہ کے مسلمان ہے آپ کو اس بدی سوڑی والے بندے بدی سوڑی والے مطلب ہے کہ نہیں بنی ہوئے تو ہوں پرہیزگار متقی کا مطلب ہے صاحب ایمان ہو بھائی مان لانتی کوئی نہ ہو سو ہوئے ہوئے دو سو اپنا باغ خلیفا دیں شرط منتخب کرے باقی ووٹ نہیں کریں گے انتخاب وہ کرنا خاص انتخاب کرنا باقی جڑے عوام ہوتے انہیں کوئی بحث کرنی پوندی مننا پوندے بات ٹھیک ہے سنا تو سارا حاکم ہے یہ نہ جو بلاؤ پھر تم ووٹ کر پینا میں نہیں کو نہیں تم سوال اور نہ دی بیعت کرے والا کھلا لا جائے اگلے ڈھوئی کٹے دے کرے نہیں جاتے کو قتل کروں یہ اسلام دا طریقہ پنجو کیا یاد کرے تو جگہ مفتی نے پتہ کہ نہیں تو کوئی چار بابے پڑھا ہاں۔ استاد بڑے بے سنکار پونے کی ہیں استاد ہیں دل روشن کریں گا رب ہے لیکن استاد ہی کوئی محنت کرے عوام واسطے دس عوام واسطے بیعت ہوندی ہے یا عوام کوئی انتخاب دے اندر دخل دخل اندازی ہوندی دس جی۔ بیعت کی اختیار کا نہیں پابندی ہے بس ہر صورت آن دے سونا ای میرے ساتھ خلیفہ بنے بن گیا پہلے صدیق اکبر سنگھ یوں بنائے گئے صحابہ کرام بھی جماعت کرتی تھی چنام نے چاہا سویرے وان دے منبر رسول دے بہدے ساری عوام بچائی ہزار باتیں بیٹھ سکتے ہاتھ سے ہاتھ دے دے قسم کھانے ہم دس سنتر تابے دار راست بات کی جب تک کسا خدا رسول تابے دار ہو سو ہم تک دارے راست چالا گزے تھی خوبہ آگے چالا گزے تھی خوبہ آگے چالا گزے تھی یہاں پرچہ بین سے بکی ورطہ ہی کرتے سب وہ تنہا تاریا کھڑی ویسے آیا کھڑے میرا سیدھا بہت بائیں کوئی چھوٹا بائیں بھی نورانی دیوڑو کئی نرگ پتہ کرے سو اب سارا تاجری بیٹی پھر چوہی ووٹ اور ووٹ تو اسلام طریقہ سمجھ جو بس ہوا دا پوترا ایک کو الیکشن ہن لفظ پلیت بولا دا گمر تو سمجھاؤں ایک کو الیکشن ایک کو دے توجہ کرو کیا ہے الیکشن یہ ہے خاص بندے چچوں کا ایک بندہ الیکشن یہ سارے علیحدہ علیحدہ اپنی مرضی اختیار کرنے مرضی ظاہر کرنے یہ الیکشن ہے الیکشن دی اجازت ہے نہیں اسلام میں سلیکشن ہے بولو برو سلیکشن کا کیا مطلب ہونے کو میں نے نکال لینا حکومت ہے ہوں D S P S P سردار ہے افسر پولیس عملے کا بندہ ہے گڈی ہسپی چنسی پولیسی ہاں، ہونا چاہیے اگر سلیکشن کہ اسلام دے اندر ایک طریقہ ہے حاکم دینا صاحب خاص انہیں کو جنہیں کو بڑی چھوڑی میں کہ میں سارے طرح دلال لے عربی ہے جنہوں ارباب حل و عقد ایدہ مانا ساری طرح ایک تھی نے بڑی چھوڑی آلے کیا جا کرے سمجھ سلیم آئے جنہیں سب کے لفظ کیا کیا سمجھا اچھا ایک لفظ پنجابی والے پاس آ جائے گل نتو سمجھی ساری ساری ساری بچی بچی کدی کدی چکی چکو کوئی کا لال نہیں سکتا منظرکتا مطلب ہوں باقی بن لینا تو وہ مطلب یہ ہے جی گل کر دے منی جانا بولو مرو یہ چھوڑی مطلب یو ارباب حل حل حل و و عقد عقد عقد مانا مانا چھوڑنا باندھنا والے ہونے ہونے چاہیے چاہیے متقی کرے سارا بابا جڑے بوزی چڑیا بندہ سندر سارا تابے دار بوزی کو حضرت حضرت حضرت چڑاؤ کو کو کٹے کٹے کمر امرت چڑا داستے ضرور لکھا گیار ایسے بندے ہیں جی منی دی ہوئے بندی چھڑی دی بندی چھوڑی والے امن مطلب کیا جنہ دی منی دی ہوئے بولو اے اثر رسوخ علی وڈو جے لفظ آئے بھائی یار ہم کنے کیا سمجھا اثر رسوخ علی بندے ہو تو ہو میں پرہیزگار نال شرط ہے کیوں جے ہون جی میں آج دے اثر رسوخ علی چودری ہیں نہیں لاکھے دے جڑے سوار دے بچو تے حرام دے چپے پھوکے ہوں کہنا تو او جو ہون چھوڑا رہے پھر وہ داری صاحب آپے آیا تو کہنا ہے جی یہودی سارا شر فتنا یکسمیہ تو اگوا دا ہاں، میں خلاصہ دیتا ہوں جا وہ دا سارا شر فتنا جلے نا ہی ووٹ دے اسے قائم ہے ووٹ سویرے بند تھی میں نے یہودی دنیا تو گیا یاد رکھا ہے میری گا شرح میں کرا بہت درکار ہے بات خلاصہ ہے جڑی شاید والے علماء نے تھے عقیدے کی کتابیں لکھی عقیدے وچ لکھی وہ عقائد سنی بیان کرنے میں بچار باغ پہلا عقیدے جڑی شاید پاکی اج مسئلہ ہوندی پروا چلو سیرو اسلامی انقلاب امریکی فرونوں کو بہا کر اسلامی انقلاب کا سونامی امریکی کرونا کو بہا کر لے جائے گا ان قریب آنے والا ہے سونامی اسلامی انقلاب کا سونامی اسلامی انقلاب کا سونامی بالکل ٹھیک <laughs> کرتوت کا بارہ تاریخ کو ہاں۔ یہی وہ اسلام کے دوست ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسلام کو دشمنوں کی ضرورت ہے میری بات نہیں سمجھ کیا حضرت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں دشمن لوڑ ہے سمجھ نہیں آئی پتر موت کا سب کو پتا یہ مانتا سب کو پتا ہے مٹو سے تو سات منٹ رکھنا صاحب کا صرف ہے جڑا رب تعالیٰ نے اللہ دے فضل نال اسائے جے سارا شگرد عام سارا دوست بندہ جڑا نا کوئی نے مسائل دو تے اتنا باس کر سکدے میں کہنا سمجھ دے کہ حق کے بکے تھے بیٹھوں پروفیسر مفتی جاج یہ وہ سب اگر نہیں آپ پیاری جگہ نا ساری میں انشاءاللہ دارے ہوں قرار تھا سارا کچھ ہی میں بیان کر رہا تھا ساری کتاب پڑھی ہونے انہوں دوسرا رہتا جڑا علم استاد کول ہوندے او اصل دے وچ چا سامنے کنا کھول دو نہیں کھول دا چلو ہاں کیا لکھ بات یہ والا کاج شرط نہ کرتے تھا رکھنا ہے ہے کوئی کوئی ہو ہو سکتے ہیں ہم بیان نہ فرائض مقاصد کیا لے مولانا بقاسلے بل پا بل پاپا لیکن خصوصی بحث مکمل ہی موضوع موضوع ہے نا خلافت وہ چلی جاتی ہے ہے شاہ ولی اللہ سین کی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کیا جان خلفاء کرام کی خلاف شاہ صاحب ہمارا شاہ صاحب اور خلق آپ دین کتاب رد الدالین رد الدالین گمراہوں کا رد اس کے اندر آپ نے لکھے فرمایا شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب آئیں خلل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی اس خلل کا خیال رکھنا چاہیے اور اس خلل دی موٹی مثال جڑی ہے نا وہ شاہ صاحب دی عام کتاب مشہور ہے الفوز القبیر ہاں، اصول تفسیر کے اندر وہ وہابیت سے بھری ہوئی ہے ہاں کر کے جو بندی وہابی ان پڑھایا درس داخل کی تھا اور یہ اصل میں شاہ صاحب نے لکھی تھی فارسی کے اندر پھر وہابیوں نے عربی بھی کروا لی ہے پڑھاتے ہیں عربی میں پڑھاتے ہیں لیکن اصل میں ان کی کتاب میرے پاس فارسی بھی ہے عربی بھی ہے دونوں